کسی شاعر نے کہا کہ میں تمہارے نام کی نسبتوں سے جہاں میں جی تو گیا مگر بہت خوبصورت شعر میں تمہارے نام کی نسبتوں سے جہاں میں جی تو گیا مگر مجھے اپنا جلوہ دکھا دیا میری آپ کی بت کا سوال ہے کہ ہم تو نسبتوں کے سہارے جینے والے ہیں کوئی نسبت کیسی نسبت ہے شاعر نے کہا روک آپ کی نسبت تیر جتنے بھی پہ چلتے روک لیتی سے پہلے ایک بات بتاؤں دیوبندی وہابی عقیدہ کیا ہے ان کا کہتے ہیں کہ حضور کو خواب میں دیکھا حضور اردو میں گفتگو کر رہے تھے میں نے عرض کی حضور اردو ہم نے کہاں سے سیکھی تو کہتے ہیں معذ اللہ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے دیوبند سے سیکھی دیوبند مدرسے سے سیکھی معاذ اللہ ایسا امی کس لیے منت کا استاد ہو آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو کیا کفایت اس کو اقرا ربو کا اکرم نہیں وہ تو جبیل کے پڑھانے سے نہ پڑھے غار ہیرا میں جبیل آئے عرض کی اقرا مادو نے فرمایا ماں انا بقاری جبیل نے حضور کو پکڑا اور زور سے بھیجا چھوڑ دیا اور دوبارہ عرض کی اقرا حضور نے فرمایا ما ہر بقارین جبیل نے پھر مضبوط بھیجا چھوڑا ما ہر بقارین حضور نے وہی جواب دیا اقرا پر پھر تیسری مرتبہ بہت زور سے بھیجا اتنا بھیجا کہ جبیل کو پسینے آ گیا اور جبیل کی طاقت پتا ہے جبریل کی طاقت پتا ہے وہ کتنے پر ہیں آٹھ سو پر کتنے پر ہیں چھ سو پر چھ سو پروں میں سے اگر ایک پر کا ایک حصہ مارے نا دنیا کو تو دنیا رڑ رہے ہے اور ماہو کو بھیج رہے ہیں پسینہ آ گیا مانا بے قارین اللہ سے عزیز مولا یہ تو پڑھتے نہیں کیا کروں تو پھر ہوئی یہ قرآن بسم ربک اللہ خلق ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو کیا کفایت اس کو اقرا رب کا اکرم نہیں زلیل ہو تم کہتے ہو حضور نے دیوبند سے اردو سیکھی معاذ اللہ اب اس شیر کو سنو بھرتے گی بھرتی سب کی سمجھتے ہیں بولیاں سب کی کی بات میں کون بناتا ہے اس وقت میں اگر شروع ہو جاؤں اپنی اسپیشل لیمٹ میں کسم و آسما و لوگوں کو سمجھا ظاہر ہے کہ میری بات کا جواب وہی دے گا جو سمجھتا ہوگا اردو کی بات میں عربی بولنے والے بھی آتے ہیں اردو بولنے والے ہندی بولنے والے آتے ہیں سندھی بولنے والے آتے ہیں پنجابی بولنے بولنے بولنے والے والے والے پشتو انگلش فارسی بولنے والے فرینچ بولنے والے دنیا کی ہر زبان بولنے والے اردو کی بازار میں آتے نہیں آتے اردو سب کی سنتے سب کی سنتے ہیں اردو تو جانور کی سنتے حدیث پاک شاید دار ہے حضور کے بارے میں جاننا آتا تھا فریاد کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے تو حضور کے بارے میں تو وہ بھی آتے ہیں جن کو بولنا نہیں آتا تو گونگے ہیں حضور ان کی ضرورت ہے غلام سے پوچھو کہ وہ وہ بات کیا ہے ہے تو کہتا اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے ہائے ہائے ہائے اپنے آپ کو گرا دو گرا دو گے تو کوئی نہیں گرا سکے گا سمجھے بات کو جیسے یہ پھول کا یہ کیا ہاں، گھرا ہوا گھرا ہوا نا یہ کھڑا تھا یہ گرا ہوا اب میں محفل میں کہوں آ کر بھائی سے گراؤ گراؤ تو آپ لوگ گرے ہوئے کو کون گرا ہے گرے ہوئے کو کون گرا ہے سنو اب وہاں پہ کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا